جب اس بات کو اس بحث کو مکمل کر چکے ستاروں کے ساتھ انسانی زندگی کا کیا تعلق ہے تو اب انہوں نے ایک نیا باغ شروع کیا اور اس میں وہ روح سے متعلق بات کرتے ہیں کہ انسانی روح کیا چیز ہے اور اس مقصد کے لیے کہ وہ روح کی حقیقت بیان کریں اور یہ بتائیں کہ روح کا تعلق انسان کے اعمال اور عالم بالا کے ساتھ کیا ہوتا ہے انہوں نے عنوان کے طور پہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ نقل کی اور مشہور آیت ہے کہ یس علوم کا روح لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں روح امر ربی اور ان سے یہ کہیے کہ روح اللہ کا امر ہے وماوتی تم اور جو کچھ بھی من العلم اللہ قلیلہ یہ روح کا علم دیا گیا ہے تمہیں بہت تھوڑا ہے کفایت کریمہ کے متعلق مفسرین کا آپس میں جو مبارکہ ہوا ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا کہ کسی یہودی نے آپ سے یہ سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے اور کچھ دیر میں آپ پر وہی کیفیت تاری ہو گئی تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے اب اس کا جواب آیا ہے تو آپ نے اس شہودی کو یہ آئے پڑھ کر سنا اور یہود مکہ نے بعد میں اس آیت کے اس ٹکڑے پر اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ماؤتی کہ تمہیں اس بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے تو اللہ نے ہمیں تورات دی حکمت دی یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں علم تھوڑا ملا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ کہ انسانوں کو جتنا بھی علم مل جائے اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ تھوڑا ہی ہے اور مفترین نے استشہاد کیا دلیل لی ایک دوسری آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس زمین کے سارے سمندر روشنائی میں تبدیل ہو جائیں اور جتنے تمہارے درخت ہیں ان سے تم قلمیں بنا لو اور اس پلم اور روشنائی سے تم اللہ کی تعریف کے جملے لکھنے شروع کر دو تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے تو یہ تمہاری کلمے گس جائیں گی اور روشنائی خشک ہو جائے گی ختم ہو جائے گی دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال مدینہ منورہ کے یہودیوں نے نہیں پوچھا بلکہ مکہ والے گئے اور مکہ والوں کو یہودیوں نے یہ سکھایا کہ ان سے یہ بات پوچھنا کہ ذل کا نین کون تھے ایک اور اصحاب اخابا کون تھے اور روح کیا چیز ہے اور اگر وہ ان تینوں سوالوں کا جواب دے دے تفصیل سے تو وہ نبی نہیں ہے اور اگر کچھ کا سوال کا جواب دے دے اور کچھ کا نہ دے تو پھر وہ نبی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی یہ جانتے تھے کہ اللہ کا وہ معاملہ جو عالم امر کا ہے وہ عام مخلوق پر نہیں کھولا جاتا اور یہودیوں نے جو تین سوالات سکھائے تھے اس پہ کن مفترین نے اعتراض کیے ابن عاشور نے اور ابن عاشور کہتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہودیوں کی بجائے عیسائیوں نے قریش مکہ کو یہ سمجھایا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے نظر ابن حارث اور اقبا بن نبی معئی یہ دونوں گئے تھے کہ اقبا بن نبی معئی جو تھا یہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور یہ وہی بد وقت ہے جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو پتھروں پر گھسیٹا کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم کو مسلسل کئی سال دیکھتے رہے اور اقبا بھی بھی معیب کے حضرت الرحمان اتنے عوف رضی اللہ عنہ سے تعلقات تھے تجارت کے اور بلال رضی اللہ عنہ کو تبکر رضی اللہ عنہ نے اقبا جی سے خرید کر آزاد کیا اور اقبا بن بھی معیز جب مارا گیا بدر میں اور وہ بھی اس طرح سے کہ قیدی ہو کر آ گیا اور سلیمان عوف رضی اللہ عنہ نے یا ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اس کو بچانے کی بھی کچھ کوشش کی تھی وہ ایک الگ واقعہ ہے اور اقبا بن بھی معین کی بیٹی جو تھی اس کی شادی ہوئی تھی عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ سے تو جب قیدی آئے تو ذریعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر جو فیصلے کیے تو انہیں دیکھ کے ان میں سے سیزن علی رضی اللہ عنہ کو کہا اس کی گردن اڑا اور امام سرفی رحمت اللہ علیہ نے مقصود میں یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کی گردن اتار دے اوفی بے نظر نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کو پورا کر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مظالم کو دیکھ کر کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا ہوگا کہ اللہ اگر یہ قابو کسی وقت آ گیا تو ہم اس کی گردن اتار دیں گے تو آپ نے فرمایا اس کی گردن اتار دو تو اس نے اتنا ظلم مچا رکھا تھا مکہ میں اب جب تلوار علی رضی اللہ عنہ چلانے لگے تو اس نے چیز کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم من اس طبیعہ میرے بچوں کا کیا بنے گا تو آپ جب نار جہنم میں جاؤ یعنی تمہیں اگر پتا ہوتا احساس ہوتا کہ کبھی مظلوم لوگ بھی غالب آ سکتے ہیں تو آدمی پھر اتنا ہی ظلم کرے جتنا خود پر سہ سکے کبھی بھی طاقت اور اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آدمی اس بات کو نہ بھولے کہ آج جس کو میں نہ حق سزا دے رہا ہوں کل اس کے کٹہرے میں میں اگر کھڑا ہو گیا تو پھر کیا ہو اور اللہ یہ کرتا ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور مظلوموں کو وہ غالب کر دیتا ہے اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو حکومت دی الدین اور ہم نے چاہا کہ ہم زمین پر احسان فرمائیں ان لوگوں پر جو کمزور نہیں تھے مگر انہیں کمزور بنا دیا گیا تھا تو پھر اور نے بنی اسرائیل کو غلام رکھ کے اور ان کی طاقتوں کو تباہ کر کے ظلم کیا تھا اللہ نے چاہا کہ ہم ان کو حکمرانی دیں تو پھر کو خدا ان کے سامنے رسوا کر دی تو بھی موئی آئے دن نئی سے نئی شرارتیں کرتا اب یہ اور نظر حال نظر ابن حال ہے وہ اور طرح شرارتی تھا وہ چلا جاتا تھا سفر قرآن سارے ہی جایا کرتے تھے اور جب واپس آتا تھا تو مکہ مکرمہ میں لوگوں کو بٹھا لیتا تھا اور کہتا تھا کہانی سنو سفر کی میں نے کیا کیا اور بہت دلچسپ کہانیاں بیان کرتا تھا اور ٹھیک جب عروج پہ کہانی پہنچ جاتی تھی تو کہتا تھا باقی کل سنا لوگ پاگل ہو جاتے تھے کہ آگے کیا قصہ ہوا وہ ڈرامہ جو ہوتا ہے پھر ایسے ہی ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا تھا کہ اب بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سناتے ہیں تمہیں وہ زیادہ اچھا ہے کہ میری کہانی زیادہ اچھی جاہل لوگ ایسا معاشرہ سے ہر فرد باہر کی دنیا دیکھ کے نہیں آیا تھا اور وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ پہاڑوں کے پیچھے کیا ہے اور انسانی آبادیوں میں کیا تنزل اور ترف ہوتا ہے وہ اسی میں مست رہتے تھے کہانیاں سنتے رہتے تھے اسی لیے اللہ تعالی نے میں فرمایا کہ تم نے اس آدمی کے حال پر غور کیا جو لوگوں کے لیے گمراہ کن واقعات خریدتا ہے یعنی یہ کہ وہ سیکھ کے آتا ہے اور آ کر لوگوں کو اس اپنے زبان اور طلاقت اور بولنے کی قوت کی بنا پر حق سے محروم کرتا ہے حق سے دور کرتا ہے اس کی بہترین مثال آج کل کا میڈیا ہے کہ اس میں بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو اصل حقائق کو جانتے ہیں اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سچ سے دور رکھتے ہیں تو وہاں پر یہ دونوں گئے موید بھی اور نظر ابن حارث بھی اور انہوں نے جا کر یہودیوں سے پوچھا ایک آدمی نے کا دعویٰ کر رہا ہے ایسے ایسے ہے تو تم بتاؤ اب یہودیوں نے ان سے کہا آپ یہ تین سوال کریں ابن عاشور رحمت اللہ علیہ نے اس ایک اور اشکال نقل کیا ہے ذکر کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی کا کیوں پوچھتے ہیں اس لیے ذل ذرائع جو ہے یہ تو سیدنا مسیح علیہ السلام سے کچھ پہلے آیا ہے جب ان کے دور میں آیا ہے جب ان کے بعد آیا ہے تو اس کا تعلق تو عیسائیوں سے بنتا تھا اور اسی طرح تو یقینی طور پر عیسائیوں کے دور میں تھے تو یہودیوں کو کیا پڑی تھی یہ پوچھنے کی اس لیے یہ سوالات در حقیقت عیسائیوں نے کیے محترین نے اس پہ یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں عیسائی کریمہ میں جو تین سوالات اس کے میں ذکر کیے گئے ہیں <clears throat> یہ تینوں سوالات الگ الگ تھے دو سوالات کسی اور نے پوچھے تھے کے متعلق اور کے متعلق اور تیسرا سوال یہ کہ روح کیا چیز ہے یہ الگ پوچھا گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب مرمت پر بنا تھا یہ تو مفسرین کی بحث تھی کہ روح انسانی کیا ہے یا یہ کہ انہوں نے پوچھا روح کیا ہے تو پھر مفسرین اس آیت کریمہ کی تشریح میں کہتے ہیں کہ روح سے کیا مراد ہے کہ پوچھنے والے نے کیا پوچھا کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے سرے سے انسانی روح کے متعلق پوچھا ہی نہیں تھا بلکہ انہوں نے پوچھا کہ آپ اگر خدا کے رسول ہیں تو آپ یہ بتائیں روح کیا چیز ہے تو اس سے مراد ان کی جبریل امین اور پھر مفترین استشہاد کرتے ہیں قرآن پاک کی تیسرے پارے کی اما کی جو پہلی صورت ہے اس سے کہ یوم یقور روح الملیکا جس دن سفے بند جائیں گی اور در کھڑے ہوں گے ہمارے رشتے اور یہ روح الامین دوسری جگہ قرآن کہتا ہے نزل ابھی روح الامین روح امین سے لے کے آئے ہیں ایسی روح ہے جو بڑی ہی امانت دار تیسری جگہ اللہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ارسل ہم نے نازل کیا اپنی روح کو اور ہماری جو روح ہے اب اللہ تعالیٰ کی روح کیا ہے یہ جبیل امین اس نے دم کیا پھونک ماری ایک حضرت مریم پہ اور حضرت مریم جو تھی وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت سے قبل کے مرحلے میں داخل ہو پورا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے یہاں روح سے مراد انسانی روح نہیں ہے بلکہ جبیل امین کی حقیقت انہوں نے دریافت کی اور پھر اس کی تعین میں وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھو یہ یہودیوں کے سوال نہیں ہو سکتے یہ عیسائیوں کا سوال ہوگا کیونکہ عیسائی جو تھے وہ سیدنا مسیح علیہ اللہ والسلام کے ساتھ جن دو خداؤں کو مانتے تھے ان میں سے جبیل امین کو بھی وہ خدا مانتے اسی لیے ابن چوتھی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے شبی تشبیح بہت کمال کی چیز انہوں نے لکھی ہے یہ ابن جوزی رحمت اللہ آ رہے چھٹی صدی کے آدمی تھے اور کچھ ہی پہلے ان کا دور گزرا ہے ابن رجب ہمبلی تھے پھر ابن کثیر آئے پھر ابن قہمیا آئے پھر ابن قیم آئے پھر ابن حجر آئے پھر ابن حمام آئے یہ حنفی شافعی ابن کفیل کا لڑید آئے یہ سارے حنفی شافعی مالکی اور ہمبلی ائمہ رحمہ اللہ سے عالم اسلام ان کی تعلیمات سے گونج رہا سفی الدین ہندی ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین تھے یہ جب گئے ہیں شام میں تو یہ چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نویں ہجری پوری دنیا پہ تھاپ بیٹھی ہوئی تھی مسلمانوں کے علم کی اور یہ وہ دور تھا جب یورپ میں سیلاب آتا تھا فرانس میں سیلاب آتا تھا تو وہ بھیک مانگنے کے لیے خلافت کے دربار میں آتے تھے کہ اتنا سیلاب آ گیا ہے پیسے دے دو یہ پیسے دے دو سیلاب آ گیا ہے گھر اجڑ گئے ہیں گھروں کے لیے پیسے دے دو اس زمانے میں یہ وہ صدیاں تھیں سفی الدین ہندی رحمت اللہ کے اتنے صاحب علم تھے کہ یہ شام گئے اور ان کی نکنگیاں رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی ابن تیمیہ رحمت اللہ کا علم وہ تو سمندر تھا آدمی ابن کا العید نے لکھا ہے کہ میں نے ابن تیمیہ کو دیکھا اللہ نے علوم اس پر اس طرح کھول دیے تھے کہ حدیث تفسیر رباط کا علم تاریخ لوگ کون تھے قرآن پاک کی تفسیر اصول فقہ فقہ ہر علم اس کے سامنے گویا پڑا ہے جس علم کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے اور بولنا شروع کرتا ان کا اتنا علم اللہ نے اسے دیا تھا کہ اس کی نظیر پہلے زمانے کے لوگوں میں بھی نہیں ملتی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ میں علم بھی بہت تھا اور جب علم بہت ہو گیا تو ان کا سطح ذہنی طور پہ بڑھ گیا تو کوئی آدمی ان سے بات کرتا تھا جہالت کی تو بجائے اس کے کہ اس کو سوچتے ہیں کہ اس کا اتنا بڑا حصہ نہیں ہے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا انہیں غصہ آتا تھا کہ اتنی جہالت کی بات کرتے ہو اور جب جواب دیتے تھے تو جس علم سے شرارتیں سے شروع کر دیتے تھے سبی الدین ہندی سے انہوں نے بحث شروع کی یہ ہندوستان کے عالم تھے تو سبی الدین ہندی رحمت اللہ علیہ نے انہیں جواب میں کہا کہ ابن تیمیہ تم ایک جگہ پہ کیوں نہیں ٹکتے چڑیا کی طرح کبھی ادھر گزرتے ہو کبھی ادھر گزرتے ہو کبھی اس شاپ پہ بیٹھتے ہو اس شاپ پہ بیٹھتے ہو ایک جگہ ٹک کے بات کرو یہ سارے اہل علم تھے اس زمانے ان میں اتنے جوزی جو ہیں بڑا کمال اللہ نے اس شخص کو دیا تھا ان کے بعد کی مجلس میں بغداد میں ایک ایک لاکھ آدمی آتا اور انہوں نے خود لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے ہاتھ پہ پانچ لاکھ سے زیادہ آدمیوں نے توبہ کی ہے اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بھی اسی تدینی صدیوں کے بزرگ تھے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کے آگے جن میں اللہ نام بھی شامل ہے یہ سارے حضرات علم تھا ہر جگہ تو اس میں یہ جو اتنے جوزی تھے فقری تھے بہت بڑے ان سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے ان کے معاصرین ہی سمجھ لیجیے ابن زابونی تھے اور ابو جالا تھے یہ جالا دو ہیں ایک ابو جالا وہ ہیں جنہوں نے مسند لکھی ہے حدیث کی کتاب بڑے میں سے ہیں حنفی بہت بڑے حنفی ہیں رحمہ اللہ اور ایک ابو ابویالہ ہمبلی ابن زابونی اور ابو اور ایک محمد ابن حسین یا اور کچھ نام ہے بہرحال یہ تین آدمی ایسے تھے ہمبلیوں میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر جب بحث کی تو معاذ اللہ خدا کے لیے جسم ثابت کرنا شروع ہو تشبیح جب انہوں نے لکھی نے تو انہوں نے اسی لیے لکھی کہ اس کے بالکل آغاز میں کہتے ہیں کہ تم نے ہمبلیوں کو اتنا بدنام کیا ہے اتنا بدنام کیا ہے کہ اب دنیا میں جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں ہمبلی ہوں ساتھ ہی دوسرا آدمی سوچتا ہے جب یہ ہمبلی ہے تو مجسمی بھی ہوگا خدا کے لیے جسم مانتا ہوگا کیونکہ تم نے اللہ کے متعلق تمام وہ آیات اور احادیث جس سے شبہ پڑتا ہے کہ اللہ کا کو کوئی جسم ہے اس کو اس کے ظاہر پہ رکھ کے خدا کے لیے جسم ماننا شروع کر دیا ہے ایک یہ تمہارا گناہ ہے اور دوسرے یہ جو تم نے یزید کی حمایت شروع کر دی ہے نا یہ ہمبلیو تم نے اپنے منہ پہ ایسی کالت ملی ہے کہ سمندروں کا پانی بھی قیامت تک سے نہیں ہو کی حمایت اور یہ کہ کی صفات کے بارے میں یہ مقصد اختیار کرنا کہ گویا معاذ اللہ خدا ایک جسم اس کو لکھتے ہوئے وہ آگے لکھتے ہیں کہ جبریل امین کے بارے میں یہ جو تم اللہ کے لیے جسم کے قائد ہونا یہ ایسے ہی ہے جیسے روح کے بارے میں کہ اللہ نے جبیل امین کو روح قرار دیا اپنی روح قرار دیا تو عیسائیوں نے اس روح کو قدرت مان کے پھر اپنا رب بنا لیا کہ اللہ کی روح ہے تو یہ تو خدا کی قدرت ہے خدا کی روح ہے تو لہٰذا یہ بھی خدا ہے تو وہ شرک میں پڑ اس طرح تم یہ حرکتیں کرتے تو عیسائی کے روح آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے تو مفسرین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ روح سے مراد انسانی روح نہیں ہے بلکہ وہ جبریل امین مراد ہیں قرآن جگہ انہیں روح کے نام سے یاد کرتا ہے پھر اللہ کا بھی بیان کرتا ہے کہ امین وہ امانت دار ہے جو کچھ اس نے ہم سے دیا ٹھیک وہ چیز اسی طرح تمہارے پاس پہنچاتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے اور کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی کچھ مبصرین کا خیال یہ ہے کہ اس روح سے مراد جبریل امین بھی نہیں بلکہ اللہ کا دین مراد ہے یہ اس کے بارے میں سوال تھا لیکن بہت تھوڑے تیسری رائے ہوئی کہ یہاں پر انسانی روح مراد ہے اور انہوں نے سوال کیا کہ انسانی روح یہ کیا چیز اور آگے اللہ نے فرما دیا معاو کی تمہیں علم اللہ کلیلہ اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اس پر یہاں پہ حجت اللہ میں اس موقف کے قائل نہیں ہوئے کہ اس کا علم تھوڑا دیا گیا وہ کہتے ہیں قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے جو اس وقت یہ سوال کر رہے تھے ان کو تھوڑا علم اللہ نے دیا تھا ہمیں تھوڑا علم نہیں دیا اللہ کہتا ہے ماؤتی تم علم اللہ خلیلا تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے تو اس سے مراد جو ہوتی ہیں یہ عیسائی ہیں ان کو تھوڑا علم تھا اس امت کو اللہ نے روح کے بارے میں تھوڑا علم نہیں دیا بلکہ روح کے بارے میں بہت علم اللہ نے عنایت فرمایا اور رحمت اللہ علیہ شروع کر رہے ہیں آگے سے کہ روح اصل میں پیدا کس طرح ہوتی ہے روح کا مقام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس روح کو رکھا کیا درمیان میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے کہا کہ کل روح من امر ربی ان سے کہ یہ روح اللہ کا امر ہے ہمیشہ یہ بات خیال میں رہنی چاہیے کہ عالم خلق اور عالم امر الگ الگ ہے اسی لیے قرآن نے چار لفظ کہے ہیں لیکن کمال کی بات کہی ہے اللہ نے کہا اللہ خلف والامر یاد رکھو امر کی دنیا بھی اور خلق کی دنیا بھی دونوں کا مالک اللہ ہے خلق بھی اللہ کا ہے امر بھی اللہ کا اللہ نے ساری اپنی قدرت کو اس ایک جملے میں اشار بنا دیا کہ اللہ الخلق اول لوگوں خلق بھی میرا امر بھی میرا خلق کیا چیز ہے ہر وہ چیز جو اللہ نے تخلیق کی مخلوق ہے انسان بنائے جنات بنائے چرند اور پرند بنائے زمین و آسمان بنائے وغیرہ وغیرہ ساری مخلوق اللہ کی عالم خلق اور عالم امر جو ہے وہ الگ چیز عالم خلق میں اللہ نے فرمایا کہ ہو جاؤ ہو ہوگے ازا ارادہ شعین جب ہم کسی چیز کا ارادہ فرما لیں تو اللہ اسے کہتا ہے کن ہو جا بھی کن ہو جاتی ہے اللہ کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بولتا ہے اس سے بس خدا کا ارادہ ہی کا ہے اندازہ کریں اللہ کے ارادے کی وسعت کا کہ اس سے ارادہ فرما دیا کہ یہ زمین آسمان چاند سورج تارے بن گئے بن گئے یہ اس کا ارادہ اتنی بڑی چیز اسی لیے کہتا ہے کہ ارادہ رادہ شیئن جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو کہتا ہے ہو جا ہوئے عالم امر میں اور خلق میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم امر کو خاص اپنے حکم سے پیدا کرتا ہے عالم خلق میں بھی الفے اسی کا حکم ہوتا ہے لیکن وہ عالم امر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی مثلاً عالم امر میں اللہ نے کس چیز کو کہا یہ زمانہ عالم امر میں سے ٹائم فلاسفہ کو دیکھ لیں ٹائم پہ انہوں نے کتنی تھوریز لکھی ہیں ٹائم پہ کتابیں لکھی ہیں کہ یہ وقت ہے کیا چیز جی؟ یہ وقت آتا کہاں ہے جاتا کہاں ہے اور یہ وقت جو ہے یہ دن اور رات یہ تو سورج سے نیچے نا سورج سے اوپر کیا ہے اگر آدمی کبھی سورج سے اوپر چلا جائے اور سال ایک گزر جائے تو اسے تو یاد ہی نہ رہے کہ دن کون سا اور رات کون سی اور آدمی اس سورج کی حرکت سے باہر نکل جائے تو اسے پتہ ہی نہ چلے کہ جہان ہے کیا اور کیا نہیں یہ زمانہ عالم امر میں سے اتنی زمانے کو سمجھنا بڑے بڑے فلاسفہ تھک گئے اور انہوں نے کہا نہیں نکانے سے کسی نے پوچھا تھا کہ زمانہ کیا ہے اس نے کہا بتا دوں گا اس سے پھر پوچھا پھر پوچھا کہ جب ارستوں نے سوچنا شروع کیا تو اس نے کہا یہ میری عقل کی حدود سے باہر کی چیز کہ زمانہ کیا یہ دن اور رات یہ تو ہم نے اس گز پہ گرا لگا دی نا کہ یہ دن اور رات ہیں پھر اتنے دن کا ایک ہفتہ ہے اتنے ہفتوں کا مہینہ اور اتنے مہینوں کا سال یہ تو ہم نے کر لیا نا وہ زمانہ اپنی حقیقت میں کیا ہے زیادہ سے زیادہ فلاسفہ اس طرف چلے گئے کہ انہوں نے کہا مادے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانے کا جو وقت ہے اس کا نام زمانہ چیز دوسری جگہ منتقل کرتے ہوئے جو درمیان کا وقت ہے یہ زمانہ ہے لیکن بات سنتی نہیں اور اسی طرح عالم امر یہ روح ہے اللہ اس کے میں ان سے کہ یہ روح میرا امر ہے اس لیے آپ دیکھیں ڈاکٹر جو ہیں وہ انسانی جسم کی ایک ایک رب کو الگ کر لیتے ہیں کہ کیا مرض ہے کیا چیز ہے ایک ایک سیل تک انہوں نے کھول کے رکھ دیے لیکن ان سے پوچھو روح کیا چیز ہے کہاں سے آتی ہے کہاں جاتی ہے اس روح کو کوئی روکنے کا بندوبست ہو سکتا ہے کوئی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کچھ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ عالم خل کی بات کرو دوائی لے لو جو دوائی دارو ہے اس کو کرو بس باقی ہمیں کچھ نہیں پتا اور حقیقت بھی یہی ہے اللہ نے کہا کل روح من امر ربی ان سے کہ یہ روح میرے رب کا امر ہے اور امر کا علم تمہیں بہت تھوڑا دیا اسی لیے یہ روح جب عالم امر ہے تو اس عالم امر کو سمجھنے کے لیے پھر صوفیہ کیا جانا پڑتا ہے سب سے زیادہ علم روح کا اگر کہیں ہے تو فقہ اور محدثین سے بھی زیادہ صوفیہ کے پاس ہے ان کی ریاضتیں مجاہدے اللہ کے ساتھ تعلق وہ اس روح کے متعلق بات کرتے ہیں اور پھر وہ روح کے تصرفات بیان کرتے ہیں وہ روح کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ کیسے آتی ہے شاہ ولی اللہ محدث ریلوی رحمت اللہ علیہ خود نقشبندیہ سلسلے کے صوفی سے بہت بڑے اس لیے وہ روح کی جب بات کرتے ہیں تو ان کو ادراک ہے شعور ہے کہ روح کے تصرفات کیا ہوتے ہیں اور روحیں کیسے انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق اسی لیے سورہ واقعہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو چیلنج کرتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں جب ہم تمہاری میت کی روح نکال رہے ہوتے ہیں اور تم سب رشتے دار مطلب یہ کہ بیٹا باپ ماں ایک دوسرے کے شور بیوی کتنی بھی محبت تعلق اللہ نے کہا تم سب موجود ہوتے اور ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی روح کو آپ جسم سے نکال دینا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ جو گرد و پیش میت کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا نہ ان سے زیادہ تو اس میت کے ہم قریب ہیں اور اللہ نے کہا فلولا بس کیوں نہیں ایسے ہو جاتا کہ تم اس روح کو روک لو اور اپنی میت کو مرنے نہ دو تو ہم نے نکالنی ہے ہم لے کے جا رہے ہیں تم میں سے کوئی ہے جو اس روح کو روک سکے یہ ایسا چیلنج کیا ہے کہ کوئی نہیں روک سکتا جتنی بھی محبت ہو بعض اوقات نفسیاتی طور پہ مرنے سے کسی کے اتنا اثر پڑتا ہے کہ انسان خود مر جاتا ہے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ شوہر کے مرنے سے بیوی مر گئی اور بیوی کے مرنے سے شوہر مر گیا یا کئی واقعات ایسے ملتے ہیں لیکن کوئی کسی کو روح کو نہیں روک سکتا اللہ کہتا ہے اگر تمہاری طاقت اور بس چلتا ہے تو اس روح کو روک دو ہم اسے جدا کر کے لے جا رہے ہیں تو انسانی روح عالم امر میں سے اور عالم امر میں صوفیہ کو بہت دخل ہے اس لیے وہ ایسے ایسے واقعات ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو ان کی محنت مجاہدے کے بعد ان پر منکشف ہوئی اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ انسانی روحوں کا ایک دوسرے سے ارتباط ہوتا ہے روحیں اس عالم میں آتی ہیں روحیں انسانی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں خواب میں بھی آ جاتی ہیں اور پھر بہت زیادہ اتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے کہ ان سارے لوگوں کو جھوٹا نکالا الفسانی سجنتی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی لکھتے ہیں انہوں نے اپنے مکتوبات شریف پہ جگہ لکھا ہے کہ میرے حضرت کا جب انتقال ہو گیا خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ تو رمضان کے بعد جب عید آئی تو دہلی میں میں حضرت کی قبر پہ آیا تو حضرت خواجہ بلّہ رحمت اللہ علیہ کی روح میرے سامنے جلوہ کر دی اور حضرت خواجہ اللہ احرار رحمت اللہ علیہ نکش بندیا کے بانی تھے ان کی نسبت حضرت کے پاس تھی حضرت نے کمال کی مہربانی کی اور نسبت مجھے عنایت فرمائی دوسری طرف دیکھتے ہیں تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے تیمیہ رحمت اللہ علیہ پوری شد و مت سے ٹھوک بجا کے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب شیاتی اور جنات ہوتے ہیں جو انہیں قبروں سے نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور انہیں آ کر ایسی ایسیوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جن چیزوں کو مانتے ہیں یہ بھی ایک موقف ہے یہ بھی ایک موقف ہے حضرت مرزا مزہ جانے جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری روحانیت اس کا دار مدار صدیق اکبر اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ پہ ہے اور میری روح کو ان سے تعلق ہے حتیٰ کہ مجھے اتنی محبت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے ان کی شان میں ایک قصیدہ لکھا اور جب وہ قصیدہ پورا ہوا تو ان کی روح مبارکہ نے مجھ سے تعلق قائم کیا تو میں نے کیا کہ حضرت آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے تو مجھ سے فرمایا کیا حال ہے میں نے کہا حضرت کچھ بیمار ہوں تو ٹھیک ہو جاؤ گے تو جب میں دنیا میں واپس آیا تو اس قصیدے کو سن کے مجھے پتا چلا کہ حضرت بہت خوش ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور میری بالکل تکلیف جاتی رہی تو جب میں بیمار ہوتا ہوں کئی مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روح سے رابطہ قائم کرتا ہوں مجھے اس کا نفع ہوتا ہے یہ شاہ صاحب محدود اللہ یہی چیزیں لکھتے ہیں ہر آدمی اس کو لکھتا چلا جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سارے لوگ گمراہی پر اللہ مشتمل ہو گئے بلکہ ان لوگوں میں بہت زیادہ چیزیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رباب کے خاتون کی اور اس لڑکی نے یہ ہوتا ہے کئی مرتبہ شور اور بیوی کو ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے وعدہ لے لیتا ہے یا وعدہ لے لیتی ہے کہ اگر مجھے تمہاری زندگی میں کچھ ہو گیا تو دوسری شادی نہیں کرو گے تاکہ اللہ تعالیٰ جنت میں میاں میاں رکھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ غسل دیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو صاحبزادی صاحبہ اس کی محدثین تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غسل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہلایا بلکہ جس طرح کہتے ہیں کہ فوج نے حکومت سنبھال لی ہے جس طرح کہتے ہیں کہ شہر تھا اس پہ امیر آ گیا تو مجازی مانا ہے یعنی یہ کہ مدد کی پانی دیا کوئی اور چیزیں پکڑا دی تو مطلب ہے ان لوگوں نے غسل دیا تھا ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ شامل لیکن جن محدثین نے اس تشریح کو قبول نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ نے اعتراض کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کا علی رضی اللہ کو اتنا پتا نہیں ہے کہ عورت کی موت سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور کسی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو غسل دے تو کلی رضی اللہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا ابن مسعود کو پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری بیٹی جنت میں بھی تمہاری بیوی ہوگی تو وہ میری بیوی ہونے سے میری زوجیت سے نکلی کب ہے اس پہ کہا کو کہا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اپنی خصوصیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتے جب مکہ مکرمہ آئے ہیں حدیبیہ کے موقع پہ اور یا فتح مکہ کے موقع پہ حدیبیہ کے موقع پہ تو ان کے جو بھائی یہاں باقی تھے اپیل وغیرہ اور جو سیدن علی رضی اللہ عنہ کے عزیز تھے انہوں نے کہا جی ایک اور شادی تمہیں کراتے ہیں سیدن علی رضی اللہ عنہ مان گئے جس کی شادی کے لیے اور رشتہ جو انہوں نے چنا وہ بچال کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا اور صاحبزادی صاحبہ نے کہا کہ دوسری شادی کر رہے ہیں میاں اور وہ بھی گزار کی بیٹی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے لوگ سارے جمع ہوئے آپ نے میں دیکھو جو چیز اللہ نے حلال کی ہے میں اسے حرام نہیں کہتا دوسری شادی مرد کے لیے جائز ہے فرمایا مطلب مطلب یہ کہ میں اسے حرام نہیں کہتا اور جو اللہ نے حرام حلال کر حرام کر دیا میں اسے حلال نہیں کہتا لیکن خدا کی قسم ایک ہی گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں زندگی نہیں گزار سکے اور فرمایا اگر علی چاہتے ہیں کہ اس سے نکاح کریں میری بیٹی کو تلاش دے اور علی کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ جو چیز میری بیٹی کو تنگ کرتی ہے وہ مجھے بھی تنگ کرتی ہے جو چیز اسے تشویش میں ڈالتی ہے میری بیٹی فاطمہ کو اس سے میں بھی پریشان ہوتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ کے ہوش اڑ گئے انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ معاملہ ایسے بھی ہو سکتا ہے تو نتیجہ یہ کہ انہوں نے اس ارادے کو چھوڑ دیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں پھر کوئی شادی نہیں ایسے ہی ام المومین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے جو شوہر تھے ابو سلمہ انہیں اتنی محبت تھی اپنی بیوی ام سلمہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرے بعد دوسری شادی نہیں کرو گی جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو اکٹھا کر ان میں سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرا شور اصرار کرتا تھا آپ اس سے بڑی محبت بھی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں میں ہاں نہیں کر سکی اور یہ اس دن مجھے پتا چلا جس دن میرا بیٹا اس نے آ کے مجھے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا اللہ کے رسول تین باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ میرے میرا بچہ ہے اور یہ بیٹا تنگ نہ کرے تو آپ نے کوئی بات نہیں دوسرے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے غیرت بہت زیادہ ہے میں کسی دوسرے شوہر کو اپنے ساتھ نہیں گوارا کر سکتی اتنی مجھے غیرت ہے بس ایک شور تھا چلا گیا دنیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہاری اس غیرت کو کم کر دوں اور تیسرے ان کا اللہ کے رسول میں بہت عمر ہو گئی ہے اس وقت ان کی عمر ستائیس اٹھائیس سال ہو گئی ہے تو فرمانے لگی کہ میں نے اب کیا کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے اب چھوڑ دیں اس چیز کو تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور پھر یہ شادی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فوراً بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی یہ جب بیوہ ہو گئی ہیں کربلا میں تو علی اصغر اور رحمت اللہ علیہ یہ دونوں بچے بہن اور بھائی بیٹا اور بیٹی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اس خاتون سے تھے تو اسے بہت بڑے بڑے لوگوں نے پیغام بھجوایا جب مدینہ منورہ واپس تشریف لائی ہیں تو بہت بڑے بڑے لوگوں نے رشتے کے پیغامات بھجوائے اسی دن ہم سائنسی اللہ کی اہلیہ ہیں اور پھر اس وجہ سے بھی کربلا اتنا بڑا سانیہ ہو گیا ہے تو انہوں نے سب کو ایک جواب دیا انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی تھی نا میں ان کی بہو ہوں اور ان کی بہو ہو جانے کے بعد کوئی دنیا میں ایسا سسرال نہیں جسے چاہی ہوں میں چاہتی ہوں میرے سسر وہی ہے کیا مجھ کے ساتھ شروع نہیں شادی رباب ایک خاتون تھی وہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باپ بھی آیا اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنی بیٹی کا دوسرا نکاح کیا ہے اور آپ اسے سن لیجیے یہ کیا کہتی ہے تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا رباب کیا کہتی ہو اس نے کہا اللہ کے رسول میرا پہلا جو شوہر تھا اس نے مجھ سے شادی کی تھی اور ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم کوئی بھی دوسرا نکاح نہیں کرے گا تو میرا جی نہیں چاہا اور میرے والد نے حکم دیا تو مجھے ماننا تھا میں لڑکی ہوں مان گئی تو نکاح تو ہو گیا رخصتی سے پہلے ابھی نہیں ہوئی تھی میں ایک دن رات کو سوئی تو میرے شوہر کی روح مجھے ملی اور اس نے آ کے اشعار پڑے کہ اچھی محبت تم نے مجھ سے کی اب دوسرے سے شادی کر رہی ہو اور وہ جو وعدہ تھا کہ قیامت میں ملیں گے اور جنت میں اکٹھے رہیں گے وہ کیا ہوا تو اس کا میری طبیعت پہ بہت اثر ہے آپ اجازت دیں